اچھا ڈیبٹ ہیں کہ ڈیبٹ ہیں کہ 是不 پرائیویٹ انہوں نے اس کو فارمولا ہوا نہیں ہے ڈالا ہوا تو یہ وہ دوسری چیزیں وہ ارے پتہ نہیں کیا کرتے ہیں یار وہ لائن لاک کر دینا اس کو نہیں اس کو فریم بنا کے ہمیں وہ پیسے راؤنڈ کا وہ فارمولا ڈال دیتے ہیں وہ ففٹی کے بالکل جی جی جی جی جی آفٹر ریئیکشن جو اماؤنٹ ہوگا نا ہمیں بھائی آفٹر ریئیکشن جو اماؤنٹ ہوگا نا اس کو ون پرسینٹ دینا ہے ہاں اس کے بعد دینا ہے یہ انکار صاحب کیا کرتے ہیں ہاں۔ میں ایک مطلب دیکھ ہوں ویسے تو ٹی ٹی وی وی چلے گا کے آ رہے ویڈیو کیا چکر میں نیند آپ ایسا کرنا میرے خیال سے مسئلہ بھی اتنا نہیں تھا بلا وجہ لگا دیا مجھے یہ بتائیں کہ کل آپ نے مجھے دو ہزار دیے تھے ہزار ہاں، بس تھا نا یہ کچھ ہزار روپے کا فرق کیوں آ رہا ہے بڑھ کیوں رہے ہیں جی؟ یار آج کدھر ہے بھائی اجتماع تین دن کا ہے بھائی تو انشاءاللہ کیا انشاءاللہ ہاں، وہی نا میں ہزار لکھا ہوں کیونکہ ہم نے حضرت نے ایک شرط رکھی تھی کہ ہزار سے زیادہ نہیں تو حضرت کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ہے آپ اس کو سمجھ کر لیں ہاں، نہیں استاد تو چلے گا شاہد بھائی ہیں شاہد مغل بیٹھے ہوئے ہیں عبدالسلام بھائی بیٹھے ہوئے ہیں امام صاحب ابھی نیچے گئے بات کر رہا ہوں السلام علیکم آج آج بالکل ان کو ہے کیسے میں روانہ کروں خیریت ایسے ہونا نہیں چاہیے جو کچھ ہو رہا ہے یار حضرت سے محبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے گھر نہیں آئیں گے تو پھر آپ نہیں جائیں گے ان کے پاس آئیں گے تو پھر ہی جائیں گے نہیں تو پھر کیوں نہیں آئے کل آپ یہ ہے نا آپ کل کیوں نہیں آئے جب آپ کو ہے تین دن کا اجتماع کراچی میں شروع ہوا ہے اور آپ ذمہ داروں میں سے ہیں میں آپ سے آج آئیں بستر لے کے آئیں کل مغرب کے بعد جائیں گے ٹھیک ہے نا السلام علیکم وہ تھوڑا وہ تو آئے گا نا مجھے رسم اللہ نے بولا نی عبد اللہ بول رہے ہیں ہاں۔ یار وہ ٹائم چکر میں پھنسا ہوں دبئی کا ہاں۔ یہ ہاں جی۔ وہ جو بھی اماؤنٹ آیا نا اس کے سامنے ون پرسینٹ تو اس کو آٹومیٹک آنا چاہیے وہاں سے فارمولا جو بڑھایا کہتے ہیں آتا نہیں ٹھیک ہے نا یہ ٹھیک ہے نا آپ کے کمپیوٹر کا جس نے بیڑا رکھ کیا نا ابھی بھی کمپیوٹر کے کمپیوٹر جس نے بیڑا رکھ کیا ہے نا کان پکڑا انہوں نے ہاں، جی۔ نہیں اس کی ہاں، ہاں، فائل سے میرا سب چاہیے آپ یہاں سے جا کے بنا لے لینا جیسے آپ بولیں گے نہیں تو آپ کو ڈبل سب کی کوئی نہیں اچھا ہاں صحیح میں جمعے کو صحیح ہے نا نہیں کل تو جمعہ ہے نا کل تو ہم میں ہے ہے نا کل کل کل آئیں گے کل جو ہے نا مغرب میں نا مغرب میں ہے آج بھی مغرب میں ہے کل ہی مغرب میں گیا رہا ہے تو اگر فیکٹری سے جلدی نکل جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے پھر چلے جاؤں گے جلدی نکلتے ہیں مگر یہ پڑھ لیں کالج میں بھی ذمہ ہوتا ہے کالج میں تو آپ راستے میں ہیں ہم نے دبئی دبئی سے سے ہی ہی سیکھا ہوا ہوا تھا نہیں ہوا تھا ہوا ہوا ہوا ہوا تھا تھا تھا تھا ایسا کہ لاہور میں ہم نے کھانا کھایا آپ کے ساتھ ہے نا یہ لے جاتے گول پھر اس کے اس پہ بھی صبر نہیں کیا پھر وہاں لے گئے وہ کیا نام ہے وہ روز بادشاہی مسجد کے بعد جب ہاں، وہ جو گلی تھی نا صاف گلی گیٹ ہے رہے گا تو کرتی مکتے ہیں ادھر کو منہ کر دو اسی کی اسپیڈ پہ چکر آپ نہیں کم کا شور اچھا، گاڑی چشمے والا لڑکا تھا نہیں وہ تو ایک گھنٹہ لگے کون آرام کرنا ٹھیک ہے جی، کیونکہ یہ دماغ پہنچے کیسے ہیں اس کو مرشد سے بات کرو کہنا مجھے شاہد نے آپ کا نمبر دیا ہے ٹھیک ہے eight double two eight double two three seven three seven eight nine مجھے آ تھا نا امام مالک والا امام صاحب والا ہے کیا صداقت ہے جب چہرہ ایسے کر لیا تو مجھے پتہ ہے اندازہ ہے اچھا۔ ایک شاہد بھائی کا چیک تھا اپنے اکاؤنٹ کے لیے ایک سو سولہ کی ڈیٹ کا تو وہ میں نے دیا تھا میرا چیک تھا شاہد بھائی کے اکاؤنٹ کے لیے ایک شاہد بھائی کا چیک تھا میرے اکاؤنٹ کے لیے تو وہ ابھی تک میں شاہد بھائی سے پوچھا نا ان کے میسج آیا نا میرے آیا تو میرا آج کا ایک چیک تھا یعنی میں نے ایک لاکھ کا چیک دیا ہوا تھا کسی کو تو میں نے ابھی ان سے تذکرہ کیا انہوں نے کہا کہ بھائی بات کر لو پھر مجھے بتاؤ کیا ہے ایک لاکھ کا تھا ایک لاکھ کا ہاں چلیں ٹھیک ہے تھینک یو نہیں نہیں روٹی روٹی جاؤں گا نا یہ مزہ میں یار تم بھی آگا والا کام نہیں کرو نہیں ہے بشر میں خارش ہوتی روز ناخن جتنا ناخن ناخن کاٹے میں منٹ تک پھر بھی ناخن آپ کپڑے کے ساتھ یہ کہ ناخن لگائیں گے ڈریس میں گیارہ بجے بھی پھول اٹھا لے تو ہوگا بھی کوئی اٹھائے گا نا نہیں نہیں فجر سے پہلے آٹو چلے ہوتے کیا بولا کیا ہوا یہاں بیٹھے بیٹھے پہچان لے گا نا مالک ہاں پہچانے گا پہچانے گا چھوڑ دیں آپ چھوڑ دیں مجھ سے ڈرے نہ کسی سے نہیں ڈرے تو وہ طے کر کے ایسا بنا کے نا جیکٹ کے اندر ڈالا ہو تو بائک پہ بیٹھا ہوتا ہیلمیٹ ویلمیٹ لگا کے تو ایسی وہ بالکل وہ بنا کیا نا لگایا ہوا جیکٹ جیکٹ لگایا اور گلبرگ کھانے کے پاس سے گزرا میں گھر جانے کے لیے کپڑے چینج کرنے پہ ایسا خطرناک بنا ہوا تو نہیں پشاور وغیرہ تو ویسے اڑا دیتے ٹانگ سے مارتے جائے اچھا۔ یہ آپ جائیں گے نا ہاں شاہد بھائی ہیں شاہد بھائی کی گاڑی میں سفر کریں گے ابھی تو اس میں نہیں جا رہا نا اب شاہد بھائی ہاں، مطلب ہاں، بڑا پیار بہت ساری چیز ہے بہت دور سے یہ بہت بڑا پیار ہے میں یہ ایس سے کرا دیں یا کوئی اور ان سے کرا دیں وہ میری روٹی لکھی تھی نا ابھی ڈیڑھ من تھوڑے ڈیڑھ من کی گیارہ بجے کی وہ جائے گی سامنے کال پانچ بجے ابے بھائی ہاں شاید بول رہا کی گیارہ بجے لکھا ہے اس کو ساڑھے پانچ ساڑھے پانچ ہاں اور گیارہ بجے لکھتے بیس کلو میٹھا نہیں ڈلوانا کیا بول رہا کیسے ملا ملی ہوگی سالے سالج مطلب تھوڑی ہے اب میں تو فون کر رہا ہوں صبح سے فون کر رہا ہوں اٹھا کون فون ہے پہلے کیسے ملا ہاں۔ بیٹا بیس کلو میپل پلیٹ تو بھی چاہیے نا گیارہ بجے چاہیے بیس کلو نا ڈیڑھ بجے چاہیے ڈیڑھ بجے گیارہ بجے ہاں کیا کہہ رہے ہیں آپ جی جی ہاں وہ شام کو سیٹل ان کے ہیں نا بیٹی میں کوئی پتہ نہیں یا کچھ ہاں ٹھیک ہے نا وہ تو اگر وہ نہیں پھر آپ میرے آپ کا ہوگا جی گراؤ نا اس کو کل نکل نا یہ کیوں نہیں لگایا یہ اس صبح میں لگایا یہ اوپر کرو اجت وہ میں نے بھی صحیح کیا کہہ رہے ہیں پیار ہے میں نے کہا بڑا پیار ہے یہ یار یہ پیار ایسا تھا نا بھائی قسم سے میں نے گھر والوں نے یاد کیا میری بیوی نے بسکٹ چھپا دیے چھپرا نے سارے میں نے سوال بازی میں نہیں جاؤں گی میں کیا ہو رہا تمہیں سارے دے دیے بابا سوچ کے بابا سوچ کے ڈبے دن کے لاش کے ساتھ ہے نا یہ ختم ہو گئی یار یہ گڑبڑ کی تو مک گئی ہے مک گئی کیا لاہور جو ہے میں بھی تعریف کر دوں نہیں وہ تو حقیقت میں سے ہوا ہے نا اچھا میں نے اس کو کہا میں نے دو لائنیں اس میں کوکونٹ بسکٹ کی تھی امید اچھا، ہاں، یہ بابا ہے نا نہیں یہ بابا یہ اچھا، بابا ہے کون بابا ہے یہ یہ بتاؤں میں میں میں میں میں میں نے نے لاہور لاہور لاہور لاہور دیکھا نہیں نہیں ہے کہیں گجرا بہت سنا لاہور میں میں میں بابا نا گجرا گجرا والا والا ہے ہے ہے ایک ہی دکان کوئی برانچ نہیں کچھ بہت کمال ہے کہتا جتنی چیز بناتا ہوں اور کہیں نہ بیچ سکتا ہوں نہ بھیج سکتا ہوں میں نے کہا یار تو مجھے لندن کی برانچ میں بٹر کوکیز کی ایسی تبھی کر دوں یار نہیں واقعی یہ بہت کمال بہت کمال رہا ہے یہ لاہور والا کون ہے لاہور میں کوئی نہیں لاہور میں تو نہیں ہے لاہور میں ہوتا تو میرے یہاں آ رہا ہوتا روز اچھا ابھی کسان کا میرے لاہور جاتا نا ختم ہو جاتا کسان تو کسان کا جو لاہور والا ہے اس کے نام سے تو کوئی دوسرا وہ کسان کا ریٹھی بھی الگ ہے تو نہیں کو اچھا ابھی چلے نا گاڑی لے آئے نا نہیں نا واپس میں ہم نے تو نہیں آنا ہے میں نے کون سا آگے چلتا بات ہو گئی گیارہ بجے اٹھانا وہ کہاں ہے باندھنے والا کیا وہ ربڑ بینڈ نہیں تو ربڑ بینڈ دینا وہ کر لے گا جس کا کام ہے وہ ربڑ بینڈ سے نہیں بھائی اچھا اللہ حافظ کیا جی پیچھے Thank السلام علیکم بھائی میں یہ کہہ رہا تھا کہ ابھی میں آیا ہوں گھر پہ نا وہاں اجتماع گاہ سے تو ابھی تھوڑی دیر میں تقریباً میں نکل جاؤں گا سوا دس بجے نا سوا دس ساڑھے دس بجے تک تو رضوان آ سکتا ہے رضوان میرے پاس میں ابھی گھر پہنچا ہوں بس لیکن سوا دس ساڑھے دس بجے پھر نکل جاؤں گا واپس روٹیاں لے کے جانی ہے ہے گھر پہ بھیجنا میرے پاس پیسے نہیں ہیں تو وہ مطلب دو ہزار آپ رکھ لیتے تین ہزار مجھے بھیج دیتے میں ساڑھے دس بجے نکل جاؤں گا ابھی یار تو ایک گھنٹہ ہے تو آنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے پندرہ بیس منٹ لگتے ہیں صحیح ہے اللہ حافظ Efendim efendim.